قسمت بدلنے والے جوتے پورے علاقے میں جنرل کی حویلی سب سے بڑی اور خوبصورت تھی اسی لیے جب کبھی وہ دعوت دیتا ہر عام و خاص انسان تشریف لاتا او یقیناً نہیں بادشاہ ہینس کا وقت تاریخ کا سب سے سنہرا دور تھا اس زمانے میں ہر انسان امن چین اور سکون سے رہتا تھا آج کل تو لوگ ایک دوسرے سے بھی غافل رہتے ہیں او میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا ماحول کو مسلسل سدھرنا چاہیے اور بہتر ہونا چاہیے اور لوگ یقیناً آج بھی باپرواہ ہیں دیکھو کتنے مہمان آج دعوت میں شریک ہوئے ہیں یقیناً وہ مجھ سے متاثر ہیں کاؤنسلر اس سے واقف تھا کہ کوئی بھی میزبان کی پرواہ نہیں کرتا تھا پر وہ اس سے انجان تھا کہ ایک بار جب سب لوگ رخصت ہو جاتے ہیں جنرل اس بڑی سی حویلی میں پھر سے تنہا ہو جائیں گے خیر اس وقت وہ سب مشغول ہیں پر مجھے اطمینان ہے کہ یہاں وہ میری خاطر آتے ہیں دعوت اڑانے کے لیے نہیں <coughs> ہاں آپ نے بجا فرمایا حضور لگتا ہے ہمارے گلاس ختم ہو گئے ہیں گلاس ختم ہو گئی یہ کیا کہہ رہے ہو تم میرا مطلب ہے کہ ہمارے پاس مہمانوں کے لیے گلاس ختم ہو گئے ہیں میں جانتا ہوں کیا مطلب ہے تمہارا پر ابھی ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ خاموش جاؤ اور سٹور روم میں جو نئے گلاس رکھے ہیں انہیں نکالو ہاں درست حضور وہ سٹور روم اس پوری حویلی میں سب سے اندھیرا کمرہ تھا یہاں ہی سب غیر ضروری چیزیں جمع کر دی جاتی تھیں پر اس رات جنرل کے سٹور روم میں کچھ اور بھی تھا رہے ہیں ہاں کسے پتا تھا گول گول ہوا میں اڑنے کا یہ انجام ہو سکتا ہے کیا کیا ہوا تمہاری طبیعت ناساز ہے کیا تم بھی گول گول چکر کاٹ رہی تھی آخر مجھے تمہاری تیمارداری کرنے کی کیا ضرورت ہے تم فارچون کے خادم ہو میرے نہیں یہ واجب نہیں ہے میں معافی کی منتظر ہوں میں تم تو واقف ہو کہ فارچون چھٹی پر گئی ہے جب تک وہ واپس نہیں آتی میں ان کی جگہ تعینات ہوں اس نے کیا کہا تھا فارچون کی بہت سنبھل کر نگبانی کرنی پڑتی ہے قسمت کی بہت سنبھال کر نگہبانی کرنی پڑتی ہے ساتھ ہی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج میرا جنم دن ہے ٹھیک ہے بہت خوب پھر آج ہم کچھ دلچسپ کریں گے او مجھے خوشی ہے تم نے اس کا ذکر کیا میں نے پہلے ہی منصوبہ بنا رکھا ہے رکو وہ کیا ہے میں نے اس سے پہلے انہیں سٹور روم میں نہیں دیکھا یہ انسانیت کے لیے میرا تحفہ ہے تم دیکھو وہ عام ربر کے جوتے نہیں ہیں وہ قسمت بدلنے والے ربر کے جوتے ہیں جو بھی ان جوتوں کو پہنتا ہے وہ جو بھی منت مانگتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے وہ کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے نہیں یہ بہت برا بہت برا تصور ہے یہ بس مسئلے ہی کھڑے کرے گا بڑے بڑے مسئلے انسان کو پتا نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے وہ کبھی بھی اپنے خواہشوں کے معاملے میں احتیاط نہیں برتتا او تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو یہ ایک اچھی بات ہوگی تم دیکھنا او میں دیکھوں گی اور تم بھی دیکھو گے اوپر ہال میں مہمان رخصت ہونے لگے تھے نہیں وہ تمہارے جوتے نہیں ہیں ذرا غور سے دیکھو انہیں تمہارے والے وہاں ہیں پر رابر کے ان جوتوں نے اپنے آقا کا انتخاب کر لیا تھا یہ میں اسی کی تو بات کر رہا تھا کوئی بھی اس شہر کی پرواہ نہیں کرتا یا ایک دوسرے کی جنرل بالکل غلط تھے کاش ایسا ہوتا میری خواہش ہے کہ کاش کے دور میں ہوتا جب بادشاہ ہینس کی حکومت تھی اسے دراصل ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے بس جنرل کو یہ اطلاع کر دینی چاہیے تھی کہ سب مہمان وہاں صرف دعوت کے لیے آئے ہیں ان کے لیے کوئی نہیں آیا ہے یہ صحیح نہیں ہے انہوں نے کیسے یہاں اتنا بڑا گڈھا چھوڑ دیا سڑک سے بالکل سٹا ہوا مجھے اب اپنے جوتے صاف کرنے ہوں گے یہ فٹ پاتھ کہاں چلا گیا کہیں میں نے غلط موڑ تو نہیں لے لیا رکو پانی برسنا کب بند ہو گیا دھیان رکھو کہ تم کہاں جا رہے ہو لڑکے تم تم دھیان رکھو لڑکے کیونکہ تم سڑک کے بیچوں بیچ گھوڑے کی سواری نہیں کر سکتے لڑکے لڑکے اس آدمی کی عمر کیا ہوگی اور اس کا لباس کیسا تھا ضرور نقاب پوش دعوت میں جا رہا ہوگا جہاں ہر شخص پرانے زمانے کے کسی باسندے کی مانند تیار ہوتا ہے یہ نقاب پوشتاوت ہے کہاں جا مجھے بلایا نہیں گیا تم یہاں کیا کر رہے ہو بنا کسی بختر بند کے ہاں، تم بہت فراق دل ہو پر میرے خیال سے مجھے کسی نقاب پوچھتاوت میں بنا بلائے نہیں جانا چاہیے نقاب کیا اور جنگ میں لڑنے کے لیے کسی کو نیوتا دینے کی کیا ضرورت ہے ہماری حکومت پر کہر برپا ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی جان دے کر اس کی حفاظت کریں فتح ہماری ہوگی فتح ہماری ہوگی فتح ہماری ہوگی <laughs> مجھے کہنا ہی پڑے گا تم نے اپنا کردار بہت سنجیدگی سے ادا کیا ہے ہمارا وقت ضائع مت کرو چلو اسے بختر بند پہناؤ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے چلو اسے بس ایک تلوار اور ڈھال دلوا دیتے ہاں <laughs> سنو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی میں کوئی سپاہی وپاہی نہیں ہوں میرے خیال سے حملہ یہ زندہ ہے چلو اسے تہ خانے میں ڈال دیتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے تہانے میں نہیں نہیں نہیں لگتا ہے میں سو گیا تھا یہ بہت بےزتی کا باعث ہے وہاں انہوں نے کھانے میں کیا ڈال دیا تھا میں غلط تھا یہ وقت راجا ہین سے کہیں بہتر ہے کیونکہ یہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوتی کم سے کم اب میں واپس جاؤں گا اور اپنے آرام دہ بستر پر جا کر سکون سے سو پاؤں گا کون یہاں یہ کوڑا کا تھیلا پھینک گیا ہے مجھے اسے باہر کوڑے دان میں پھینک دینا چاہیے اب یہ کس نے یہاں رکھ دیا کتنی عجیب بات ہے مجھے یاد ہے میں نے اسے اندر رکھا تھا اگر یہ یہاں پڑا ہے تو کیوں نہ میں اسے پہن لوں میرے پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں ہاں او نہیں ہاں تھوڑا اور برائے مہربانی ایسا مت کہیے برائے مہربانی ایسا مت کہیے اوہ کاش کی میرا جسم اس تھیلے تک پہنچنے کے قابل ہو سکتا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی یہ یہ کیسے ہوا تو بہت مشکل ہے اب میں اس سے باہر کیسے نکلوں میں پھنس گیا ہوں اب میں کیا کروں کاش یہ کوڑے کا تھیلا یہاں ہوتا ہی نہیں کیا یہ تھیلا کہاں غائب ہو گیا احمد صحیح شہر کی تمنا کر کیا یہاں آس پاس بھوت ہے میرے ساتھ یہ تو کیا ہو رہا ہے مہربانی کر کے مجھے بخش دو کاش میں نے وہ نامراد کوڑے کا تھیلا نہ اٹھایا ہوتا آخر کار دور نہ ہو مجھ سے ہاں، تھیلے میں بھوت ہے تھیلے میں بھوت ہے جیسے ہی پریوں نے سوچا کہ یہ بدتر وقت اب ٹل گیا ہے چوکی دار دوڑا آیا کیا کیا ہوا کون چیخا ہاں؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے ہاں، یہ بھی کیا زندگی ہے میں دس منٹ کا آرام کیا کرتا ہوں کوئی نہ کوئی چلا اٹھتا ہے ہاں، یہ کس کے جوتے ہیں او بہت خوب یہ تو کتنے آرام دائک ہیں یہ یقیناً جنگل کے جوتے ہوں گے اس وقت مجھے ان کے آرام میں بہت دیر ہو چکی ہے میں کل انہیں یہ جوتے لوٹا دوں گا ہاں، کتنا خوش قسمت اور عزت بخش ہوگا جنگل سے ملاقات کرنا ایک بڑی حویلی اور ان کے خدمت میں خدمت کار کیا لاجواب زندگی ہوگی کاش میں ان کے ساتھ جگہ بدل سکتا وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش قسمت ہے کیا شاندار زندگی ہے اب میرے پاس بھی ایک بڑی حویلی ہے لوگ میری عزت کرتے ہیں میں جہاں چاہوں وہاں جا سکتا ہوں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں <laughs> مجھے محبت ہے اپنی زندگی سے ظاہر ہے چوکیدار اب سب سے خوشحال انسان تھا پر کتنے دن تک دولت آپ کو خوش رکھ سکتی ہے میں اتنا اوب گیا ہوں اور کتنا تنہا ہوں اس بڑی حویلی کا کیا فائدہ اگر مجھے اپنی باقی کی زندگی اسی طرح تنہا گزارنی پڑے کاش میرا کوئی ہوتا وہ چوکی دار کئی زیادہ خوش نصیب ہے میری بنسبت اس کے پاس ایک پیارا سا خاندان ہے کاش ایسا ہوتا کہ میں اس سے اپنی جگہ بدل سکتا وہ میرے سے کئی زیادہ خوش قسمت ہے کتنا عجیب خواب تھا میں اپنی زندگی کے لیے شکر گزار ہوں میں ایک گھنٹے میں اپنی بیوی اور بچوں کے پاس پہنچ جاؤں گا میں یقیناً جنرل سے زیادہ خوش قسمت ہوں ٹوٹتا ہوا تارا اسے نزدیک سے دیکھنا بہت اچھا لگے گا کاش میں اپنے جسم سے باہر نکل کر اس چاند تک اڑ سکتا تو کیسا محسوس ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے کیا میں مر گیا ہوں نہیں یہ کیسے ہوا پر اسے کون بچاتا بیچارہ چوکی دار اڑتا گیا اوپر اور اوپر اس نے کسی ایسی چیز کی خواہش کی تھی جو وہ خود نہیں چاہتا تھا پر قسمت بدلنے والے ربر کے جوتوں کو اس کی پرواہ نہیں تھی آخر اس کی خواہش پوری ہوئی کیونکہ اب وہ چاند پر تھا اسے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کی کیا ہوا اس نے خود کو خواب سے جگانے کے لیے تماچے مارے دنیا اس کے سر پر لٹکی تھی ایک بہت بڑی گیند کی مانند چوکیدار خوف زدہ تھا اور فکر مند بھی کیا وہ کبھی اپنے خاندان کے پاس واپس نہیں جا پائے گا وہ وہیں چاند پر لیٹا رہا اور روتا رہا پر وہاں زمین پر اس چوکیدار کا کیا ہوا ہلو کیا تم بتا سکتے ہو کہ وقت کیا ہوا ہے تمہیں ہوا کیا ہے

چلو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں اور چوکیدار کی روح واپس آ گئی زمین میری زمین میری بیوی میرے بچے میں ان کے پاس جا سکتا ہوں زمین پیاری زمین پیاری زمین کم سے کم وہ ہوش میں تو آ گیا شکریہ ڈاکٹر اب میں اجازت چاہوں گا حضور میرے خیال سے یہ پہرے دار کے جوتے ہیں او ہاں میں یہ جوتے اسے واپس کر دوں گا اب میں ان ربر کے جوتوں سے تنگ آ گئی ہوں ہمیں انہیں واپس لے جانا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کی تمنایں پوری کریں خیر جنرل انہیں کہیں نہ کہیں نیچے تو رکھے گا ہم انہیں ایسے میں نہیں لے جا سکتے جب ہر کوئی دیکھ رہا ہو سنو تم تنہا اور غمگین لگ رہے ہو تو اس سے تمہیں کیا او بہت ٹھنڈ ہے تمہارے پاس جوتے بھی نہیں ہیں کیا اپنے پاؤں کو ڈھکنے کے لیے تم یہ آرام دہ اور نرم جوتے پہننا چاہو گے جانتے ہیں اگر میری خواہش پوری ہوتی تو جانتے ہو میں کیا منت مانگتا یہی کہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر ہو اور کوئی میری نگہبانی کرے تم نہیں جانتے تنہا جینا کیسا محسوس ہوتا ہے تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تم ایک بڑے گھر میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہتے ہو ہاں میں یقیناً ہی ایک بڑے گھر میں رہتا ہوں پر بالکل تنہا میں تمہاری مشکلیں سمجھتا ہوں میرے بچے کیا تم میرے ساتھ آ کر رہنا چاہو گے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میرا گھر ایک قابل چھوٹے لڑکے سے نہال ہو جائے گا جو نڈر ہو کر بات کرتا ہے کیا سچ میں <laughs> ہاں بے شک چلو میرے ساتھ کیا کیا میں یہ جوتے پہن سکتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت بڑے ہیں میں تمہارے لیے نئے جوتے خریدوں گا او میں تمہارے لیے نئے کپڑے بھی خریدوں گا مٹھیاں بھی کیا تمہیں مٹھائیاں بہت پسند ہے جوتے آخر خوش قسمتی لے ہی آئے بے شک وہ لے آئے اس وقت جب کسی نے انہیں پہن نہیں رکھا تھا خود پر زیادہ کھمنڈ مت کرو تم نے ایک انسان کو چاند پر بھیج دیا <laughs> انسانوں کو یہ خوش قسمتی کے جوتے نہیں چاہیے انہیں بس ایک دوسرے کی ضرورت ہے